اور دوسری طرف کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا یعنی پہلے زمانے میں بادشاہ بھی ایسا قرآن نہیں چھاپ سکتا تھا مسلمانوں کے بڑے بڑے امپائر قائم تھے لیکن امپائر کے لیے ممکن نہیں تھا ایسا قرآن چھاپے وہ مغل امپائر آٹمان امپائر یہ امپائر وہ امپائر کوئی امپائر ایسا نہیں چھاپ سکتا تھا کیوں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی تو آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مغل امپائر کے لیے روتے ہیں لوگ اور آٹمان امپائر روتے ہیں اس سے بڑی چیز مل چکی ہے بڑی چیز اس سے بڑی چیز کہ ہم قرآن چھاپ کر دنیا میں پھیلا سکے کیسے عجیب لوگ ہیں آج تک کوئی اسی کو روتے ہیں مغل امپائر کو آٹمان امپائر کو اور اسپینی اندولس امپائر کو اس میں کیا آپ پاس کیا تھا اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا خدا کی کتاب جو سب سے بڑی چیز ہے اس آسمان کے نیچے سب سے بڑی چیز جو ہے اس آسمان کے نیچے وہ خدا کی کتاب ہے اس کو اتنا بیوٹیفل طریقے سے چھاپ کر کے انٹرنیشنل لینگویج میں دنیا میں پہنچانا اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے ہزاروں امپائر اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہزاروں امپائر کی کوئی قیمت نہیں ہے اتنی بڑی چیز ملی ہوئی ہے لیکن پھر بھی شکایت پھر بھی کمپلین پھر بھی پروٹیسٹ کیوں ہم جی رہے ہیں اسی زمانے میں ابھی تک ہماری سوچ جو ہے یہ ہے کہ لوگ سائشیں کرتے ہیں لوگ کانسپریسی کرتے ہیں لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ ہم کو بٹانا چاہتے ہیں یعنی جھوٹ ہے مسلمان بسیج مینٹلٹی میں جی رہے ہیں آزادی کے دور میں ڈیموکریسی کے دور میں میں کسی مبالغے کے بغیر کہتا ہوں کہ سارے امپائر ایک طرف اور قرآن کو اتنا شاندار طریقے پر چھاپ کر کے کمیونیکیشن کے ذرائع کو استعمال کر کے دنیا میں پہنچانا یہ سب دوسری طرف کمیونیکیشن نہ آتا تو ہم کیسے پہنچاتے لوگوں کو تک اس کو تو پرنٹنگ پریس آیا کمیونیکیشن آیا دنیا میں ہر طرف ایک نیا اسپرٹ آف انکوائری جاگ پڑی یہ ممکن ہوگا کہ ہر جگہ آپ پہنچائیں خدا کے کلام کو ہمارے ہم لوگ جاتے ہیں جلسوں میں ہماری ٹیم وہاں لے کر جاتی ہے قرآن کو وہ خود ہی خود لے کر کے پھیلانے لگتے ہیں ہمیں دیا ہم ہم ہم پہنچائیں پہنچائیں یعنی غیر مسلم لوگ انڈیا میں بھی انڈیا کے باہر بھی تو ہزاروں امپائر سے زیادہ بڑی بات یہ اپارچونیٹی ہے لیکن ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کنڈیشننگ